بسم الله الرحمن الرحيم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ۖ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق اللہ العظیم اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کے دلوں کی سختی بیان کی ہے اور اب اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو مخاطب ہیں مسلمانوں سے یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے سخت ہیں ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں لیکن اب بھی تم ان سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے ان کے آباء و اجداد کی تاریخ یہ ہے کہ تو رات سنتے تھے اچھی طرح سمجھتے تھے پھر تو رات کو بدل دیتے تھے حلال کو حرام حرام کو حلال کر دیتے تھے ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں فبیما نقد ہمی سا کہم لان نہ ہوں بجا اللہ کلو بہم قاسیہ یو ہر رفون کہ ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دل سخت کر دیے وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے پھیر دیتے تھے اپنے سے باتیں بناتے اور کہتے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے ان کی یہ عادتیں ہیں اور تم امید رکھتے ہو ان سے کہ یہ ایمان لے آئیں گے یہ تو اتنے بے خوف ہیں کہ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تب کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے لیکن جب یہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تب ایک دوسرے سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو باتیں تمہیں معلوم ہیں تورات کے ذریعے انجیل کے ذریعے جو باتیں تمہیں معلوم ہیں وہ باتیں انہیں نہ بتایا کرو مسلمانوں کو نہ بتایا کرو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم وہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ اور مسلمان قیامت والے دن اللہ کے سامنے تم سے لڑائی کر سکے تم پہ حجت قائم کر دیں کہ اللہ ان کو تو سب پتا تھا اللہ فرماتے ہیں اولا ان اللہ ما یسرون میں تو وہ ذات ہوں جو ہر پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہوں اور ظاہر کو بھی جانتا ہوں فرمایا آفا تھا کیا تم امید رکھتے ہو ایومنو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے وقد کا نفری منہم حالانکہ تھا ایک گروہ ان میں سے یسمعونا وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام سما پھر یو اس کو بدل دیتے تھے مم ما ماں اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد سما یو پھر اسے بدل دیتے تھے مم بعد بعد ما آکالو اس کو سمجھنے کے سمجھ بھی آ جاتی تھی جان بوجھ کے بدلتے تھے وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے ان کو پتا تھا یہ بات گناہ و ادا اور جب لقو ملتے ہیں اللہ ان لوگوں سے جو امن لائے تو کالو اور جب خلا علیحدہ ہوتا ہے باز ان کا بعض بعض ان بعض کی طرف کالو تو وہ کہتے ہیں آتو حدیث کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بیما جو فاتح اللہ کھول دیا ہے اللہ نے علیکم تم پر جو باتیں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں وہ ان سے کیوں جا کے ان کو کیوں جا کے بتاتے ہو کیوں ان سے وہ باتیں کرتے ہو لوہاجو جو تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر بھی اس کی وجہ سے اندر ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تاکلون کیا پھر نہیں تم سمجھتے اللہ فرماتے ہیں اولا یا کیا اور نہیں وہ جانتے ان اللہ بے شک اللہ یا جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یولنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ جو بھی چھپاتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں میں تو سب کچھ جانتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی عادات سے بچا کے رکھے قرآن حدیث پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان انمد اللہ رب العالمین